اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی ان کسی بات ان کے ان کے دل ایک سے ہیں بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے